آپ کو پا گیا اپنی میں ہم شریف کے اشعار میرے مشیرے میں علی کے وکر سے جب نور جام وکر سے جب نور جامے ذکر سے جب میرا نور جانے سینکڑوں جام ملی میری جانے سینکڑوں جام ملی میری نہ جانے چاروں سو کی جاتی ہے سارے میں چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے میں چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے میں طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آؤ ذکر سے جب ملا سے

آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان آپ کو آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لو جان یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو توفیق پیپ کا سر ہے ورنہ رکھا ہے ریا پاتی تیری توفیق پیپ کا سر ہے ورنہ رکھا ہے ریا پاتے مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جانے مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جانے درد مخفی جو میری جان ذکر سے جب میرا نور جانے سینکڑوں جام گی میری جانے چار سو کی نسبت کی خوش رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنا تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنا میں باوے جناب تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنا میں تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا مجھے زبان اور ایسا مکان دے یار مجھ پہ جان دے انہیں بال بال اللہ پر فدا ہو جائے کوئی ہمارے کان میں ایسی فغان دے جس سے ہمارا ہر گنے منہ تجھ پہ جان دے یا رب کرم سے اپنے تو دو دو جہاں دے اور اپنی معرفت کی ہمیں ایسی شان دے اور اپنی معرفت کی ہمیں شان دے ہر کائنات کا تیرا نشان دے ہر گر کائنات کا تیرا نشان دے ہر دن سنا بات یاد آ گئی حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات بالکل جو غیر پڑھے لکھے بظاہر دیہاتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں کیا کیا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ ایک بدوی نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر سورج چاند ستارے دیکھ کر کہا یا ایوہ ایوہ یا یا ان لکی ان لکی ربم و خالقا کہ تمہارا بھی اے آسمانوں اور چاند ستاروں کہ تمہارا تمہارا کوئی نہ کوئی خالق ہے تمہارا کوئی رب ہے تمہارا یقیناً کوئی ان لکی ربم و خالقا یقیناً تمہارا کوئی رب پالنے والا اور خالق ہے بنانے والا ہے اور اللہ مغفلی جی کہا تو معلوم ہوا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی کیسے کیسے بہانوں سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور یہ یہ بات جو پیدا ہوتی ہے کسی کسی کے کے سینے سے جو فیض حاصل ہوتا ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا فیض تھا جب انہوں نے ایسے کہا اور ان کی مغفرت بھی ہو گئی ایسے ہی صحبت صالحین سے یہ معرفت پیدا ہوتی ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے اور ان کی تربیت سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر ذرہ ان کو کائنات کا اللہ کا نشان اللہ کی نشانیاں اس پہ تلاش کرتے ہیں اور مجھے ایسی شان دے اور اپنی معرفت کی مجھے ایسی شان دے اگر کائنات کا تیرا نشان دے یار کرم سے اپنے دونوں جہاں دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے اپنا پتا دے مجھ کو یوں اپنا نشان دے جاؤ بس تجھ پہ جان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان گناہ کا ماحول ہو گناہ کا موقع ہو اس سے اللہ تعالیٰ فرار نصیب فرمائے یا یہ فرار جو ہے یہ اللہ پر جان دینا ہے یہ فرار اللہ پر جان دینا ہے گناہ سے معاشیت سے اللہ کی ناراضگی کے موقع سے اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے اللہ کی ناراضگی کے خیالات سے بچنا گناہوں کے ماحول سے دور بھاگنا یہ سب اللہ تعالیٰ پر جان دینا ہے اپنا پتا کو یوں اپنا نشان دے جاؤں جہاں بھی دل میرا بس تجھ پہ جان دے آو کو میرے درد کا وہ ترجمان دے کو میرے درد کا وہ ترجمان دے تیرا بیان ہر زمان جسے زبان دے تیرا سے ہوا کرتے ہتا سبان دے ہمت کی میری خان کو وہ آن بان دے دل کو جو میرے شوق دے ہتا سبان دے سے دونوں کرم سے وہ پیو کمان دے تو کرم سے وہ پیرو کمان ہر عدو سے توفیق کا وہ تیرو کمان دے ہر عدو دشمن دشمن میں آنے کی بجائے اس کا مقابلہ ہمت اور توفیق اس کا مقابلہ کرے توفیق کا کرم سے ہو پیو کمان دے جو ہر عدو سے ہر زمان مجھ کو امان دے جو ہر عدو سے ہر زمان ہم کو مالک یا رب کرم سے اب تو دونوں جان دے آپ اصطر تو کی وہ مخمور جان دے کو اصطر دے جو دے ہم یعنی ہر وقت ہر وقت اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت میں زبان رتب اللسان رہے اختر کو اپنے غم کی وہ مخمور جانتے ہم سب کو اپنے غم کی وہ مخمور جان ہم سب کو اپنے غم کی وہ

کو دونوں طیبہ سے مسرور ہوں گا نا شریف کے شاعر اجم کے بیاباں سے مسرور ہوگا اجم کے سے مسرور ہوں ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا گلستان دونوں مانی دونوں مانی کا استعمال کرو معلوم ہے نا دو مانی کیا بیان کیے تھے کیسا مزہ ہے اور عہد کرو عزم کرو کہ ہم اللہ اللہ کی نامرضیات کو بالکل لاکھ مار دیں گے نہیں ناخوش کریں گے رب کو عہد تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دیتے ہیں دونوں چیزیں عجم کا بیاباں یعنی گناہوں کے کاٹوں کا بیاباں دنیا داری کی زندگی اللہ سے غفلت کی زندگی اس سے بھاگ کر میں گلستان طیبہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی مرضی پر فدا ہو جاؤں گا اس طرح میں گلستان طیبہ کو پا جاؤں گا عجم کے سے مسرور گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبور ہوں گا کبھی نور کبھی پور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی دور گا اجم کے بیاب سے ہوں گا گلستان پیما سے مسرور دیکھو مدینہ شریف کی حاضری بہت بڑی دولت بڑی نعمت ہے لیکن اس سے بھی اہم دولت کیا ہے اللہ اور رسول کی مرضی پر فدا ہو جانا ہے نا اللہ اور رسول کی مرضی پر فدا ہو جانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ نہیں حاضری جسمانی حاضری سے زیادہ اہم ہے اگرچہ وہ بہت بڑی نعمت بہت بڑی دولت ہے لیکن یہ یہ یہ جو دولت ہے یہ اس سے بڑھ کر ہے اللہ اور رسول کی مرضی پر ہر وقت فدا رہنا اجم کے بیا باس مغرور ہوگا گلستان گلتا سے مسرور ہوگا گناہو سے اپنے میں رنجور ہوگا گناہوں سے اپنے رنجور ہوں گا بپہ شفاعت میں مغفور ہوں گا دے شفاعت میں ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بپہ شفاعت میں مغفور ہوا عجم کے بیابان سے مغرور ہوا گلستان طیبہ سے مسرور ہوا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں سے مارو میں مزدور ہوں مزور کے معنی چھپ جانا اڑے گی ہوا سے جو کا مدینہ میں سے باروں میں ہوں گا اجم کے مفرور ہوں سے گلستان ہوگا گلی مسرور ہوں سے میرو گے پسلے پسند کر کے گے پسلے پلے آلام کر کے جب دل ہوگا بجانور ہوگا بدل نور ہوگا بجانور ہوگا میں روزے سننے آلام کر کے بدل نور ہوگا بجانور ہوگا مدینے کے انوار شام و سہر سے مدینے کے انوار شام و سہر سے جان سے مسرور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سہر سے دلو جان سے ہوں ہوگا اجم کے بیابان سے ہوں ہوگا گلستان سے مسرور ہوگا میں ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوگا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نمبر گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے ہوگا عجم کے برابا مب ہوگا گلستان سے مسرور ہوا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا خدا کے کرم سے میں منصور ہوگا اجن کے بلا سے مسرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا سب لے کے کے شہیدوں کے خود سبق لے کے پابند دستور گا کتنا کم ہمت آدمی ہے کتنا نالائقی کی بات ہے کیسی بے کی بات ہے اپنے اللہ کو ناراض کرنا یہاں سر کٹ رہے ہیں اللہ پر سو سو جان سے اللہ کے عاشقین فدا ہو رہے ہیں اور اس کو بھی کم سمجھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ شہید کو اٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تیرے دل میں کوئی حسرت کوئی چیز باقی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ ایک حسرت باقی ہے اللہ پوچھیں گی کیا تو کہے گا کہ اللہ بس یہاں ایک لذت اور وہ حسرت نہیں ہے کہ آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں ثم احیا ثم ماحبل ثم ماہیا ثم ماتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور یہ کتنا نالائق اور بغیر اور کمینہ ہے کہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے تم سے اپنے وہی گندے ناجائز ارمانوں کا خون نہیں ہو رہا افسوس ہے کے کے شہیدوں خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا اجن کے پیا باس مفرور ہوں گا گلستان پیبا سے مسرور ہوں گا مدینے میں جب قلب گو جا آیا مدینے میں جب قلب بو جا چھوڑ آیا میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا میں تم جدا ہوا ہجر جدائی مدینے میں جب پل بو جا چو آیا میں نہ جور ہوں گا مدینے میں جب قلب مو جا چور آیا مدینے میں جب قلب بو جا چوڑ آیا میں جھوڑ ہو کر نہ نمن جور میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا عجم کے بیاب سے مغرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا قبا کی زیارت نقلوں سے اختر قبا کی زیارت منفلو سے ابتر ہر گراہ سنت سے پر نور ہوگا ہر گراہ سنت سے پر نور ہوگا قبا کی زیارت منف لو سے ابتر کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر کرائے سنت سے پر نور گا ہر کرائے سنت سے پر کرا اجم کے بیانوں سے مب رو روا پلستان پی سے مضرور ہوں ربانی سفر نامہ یونین حضرت والا رحمۃ اللہ کریم کی تعریف حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کے وقت یا کریم یا کریم کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے گئے محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں کریم کی تعریف لکھتے ہیں الکریم بدون کریم وہ ذات ہے جو ہم پر بغیر صلاحیت اور اہلیت اور قابلیت کے مہربانی کر دے ہم میں کچھ قابلیت نہیں ہے نالائق ہیں لیکن پھر بھی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازش کر دے کریم کی دوسری تعریف ہے الکریم وہ لدی یا بدون علم ولا وسیلہ جو ہم پر فضل کرے وسیلے کے بغیر سوال کے بغیر تو بہت سی نعمتیں آپ کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرماتے کریم کی تیسری تعریف ہے الکریم هو الذي يتفضل علينا ولا یا خاق و نفا کریم جتنا بھی دے اس کو اپنا خزانہ ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا اللہ کا سب خزانہ غیر محدود ہے کریم کی چوتھی تعریف ہے الکریم ہو لدی یا علينا فوق ما نتمنى به یعنی کریم وہ ہے جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دے آپ اللہ سے جتنا مانگیں گے خدا اس سے بھی زیادہ دے گا الحمد اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں خیریت سے آپ لوگوں کے پاس سے اپنے گھر واپس جا رہا ہوں یہاں آپ لوگ رو رہے ہیں اور وہاں لوگ واپسی کی خوشی میں ہنس رہے ہیں دنیا اسی کا نام ہے کوئی ہنس رہا ہے کوئی رو رہا ہے ہنسنا رونا دنیا میں ساتھ ساتھ ہے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا وہاں لوگ ہنس رہے ہیں کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہوا وہاں لوگ رو رہے ہیں ایسے ہی جس وقت ہم یہاں آئے تھے آپ لوگ خوش ہوئے اور واپسی کے وقت کہہ رہے ہیں کہ دنوں کا پتہ ہی نہیں چلا اور یہاں مزید پندرہ دن رہنے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن اب میرے اندر تحمل نہیں ہے اور کراچی میں بھی انتظار ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس خانقاہ کو بہت ترقی دی میرے خلیفہ مولانا داؤد اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے ری یونین کے مفتی اعظم اور فاضل دیوبند کے دل میں اللہ نے نیک گمان ڈالا اور وہ میرے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہوئے اسی طرح سے وہاں اور بھی کئی علماء داخل سلسلہ ہوئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہرحال جو کام ہوا وہ میری امیدوں سے زیادہ تھا اس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں فخر کی کوئی بات نہیں فخر کی بات اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی ہے کہ نہیں جب تک قبولیت کا یقینی علم نہ ہو فخر کرنا اور اپنی واہ واہ کرنا احمقانہ حرکت ہے ہاں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تب ہم یہ شعر پڑھ سکیں گے میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہ تھی جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا لہذا اعمال پر خوشی تو ہے اور شکر بھی ادا کر رہا ہوں لیکن اکڑ ہوں اور واہ نہ آئے بلکہ آہ آہ رہے کہ اے اللہ اپنے فضل سے سب کچھ قبول فرمائیے اور کوتاہیوں کو معاف فرمائیے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑے بڑے علماء داخل سلسلہ ہوئے الحمدللہ اس سے بہت خوشی ہوئی عوام کا رجوع بھی بے شک نعمت ہے لیکن علماء کا رجوع تو بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے دین کا مال آگے بڑھتا ہے جو عالم اللہ والا بن جائے صاحب نسبت ہو جائے تو اس کی برکت سے سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے بہرحال جزیرہ ریونین میں الحمد ایک مہینے میں بہت کام ہوا ماریشس میں چار دن تک مساجد میں مسلسل بیان ہوئے ماریشس کا یہ پہلا سفر تھا لیکن ریونین میں جو کام ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزاری کی دل خوش ہو گیا بڑے بڑے علماء جب بیٹھ ہوئے تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بڑے بڑے علماء بیت ہوئے تو جب کوئی بڑا عالم مجھ سے بیت ہوتا ہے تو میں حاجی صاحب کی تاریخ کا کچھ عکس اپنے اندر دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ سب میرے شہر شاہ راح الحق صاحب دامت پر کات ہوں مولانا شاہ عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے بزرگوں کا سب ان کی نگاہیں اختر پر پڑی ہیں گو اختر کچھ نہیں لیکن جب ایک ولی اللہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر دہلی میں ایک کتے پر پڑ گئی تو وہ کتا تمام کتوں کا پیر بن گیا تمام کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے تو اختر پر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پندرہ برس تک نظر پڑی اور پھر کتنے برسوں سے حضرت شاہ ابرال صاحب کی نظر پڑ رہی ہے اور جوانی کے آغاز میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتی رہی ان بزرگوں کی نگاہوں کا فیضان دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں جمع ہیں آپ مجھے یہاں محبت سے جو دیکھ رہے ہیں تو کسی نے ہم کو محبت سے دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ سب محبت سے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق بھی خدا تعالیٰ کا کرم ہے اللہ والوں کے پاس جانے کی توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے یونین میں ایک اور بزرگ عالم جو یہاں کے علماء کے استاد ہیں داخل سلسلہ ہو گئے تو علماء اور دوسرے لوگ بہت خوش ہوئے جب کوئی مرید اپنے شہر کے ہاتھ پر بڑے بڑے علماء کو بیت ہوتے دیکھتا ہے تو اس لیے خوش ہوتا ہے کہ اب یہ میرا پیر بھائی بن گیا قیامت کے دن ضرور کچھ ہمارے لیے سوچے گا میرے شہر کے ہاتھوں پر جب بڑے بڑے علماء بیت ہوتے تھے تو مجھے خوشی ہوتی تھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا دل بھی نہایت خوش ہو رہا ہوگا یہاں سمندر کے ساحل پر اور پہاڑوں کے دامن میں میں نے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کی سمندر کے ساحل اور پہاڑوں کا دامن یہاں ساتھ ساتھ ہیں یہ خاص بات ہے عجیب نظارے ہیں پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل یہی ہیں میری آہ دل کے مناظر میرے عشق کے مناظر میری آہ کے مناظر کا روٹ سمندر کا ساحل اور پہاڑوں کا دامن ہے دیکھو روٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بس کا روٹ یہ ہے تو میری آہ کا روٹ انہی علاقوں سے گزرتا ہے اور یہ ذوق نبوت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حاصل ہونے سے پہلے غار میرا میں جانے کی توفیق ہوئی جب قلتوں میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ کچھ ملنے والا ہے اب نبوت تو نہیں ملے گی مگر ولایت مل جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ جس طرح آواز نبوت خلوت کی عبادت سے ہوئی ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانا چاہتے ہیں تو تنہائی میں اس کو رونے کا اور اللہ کو یاد کرنے کا اور مناجات کا مزہ ملنے لگتا ہے کیونکہ مقام ولایت نبوت کے راستے کا ایک ادنا غلام ہے تو غلام اگر آقا مالک کے راستے سے نہیں گزرے گا تو کبھی مقبول نہیں ہوگا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی راستے سے نبوت عطا ہوئی کہ پہلے آپ کو پہاڑ کے دامن میں غار ہرا میں عبادت کا ذوق پیدا ہوا اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشیں ہوتی یہ ہے اہل اللہ کی سلطنت دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری در رہے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری در رہے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں اگر اللہ تعالیٰ کا غم کوئی چیز نہ ہوتی تو سلطان ابراہیم ابن اعظم نے سلطنت کیوں کیوں لٹائی کیا وہ پاگل ہو گئے تھے سلطنت چھوڑ دی یا کچھ پا گئے تھے کچھ پا رہے ہیں شوق سے کچھ کھو رہے ہیں ہم کچھ پا رہے ہیں شوق سے کچھ کھو رہے ہیں ہم جب آدمی کچھ پاتا ہے تو پہلے کچھ کھوتا بھی ہے اور جو نامناسب چیزوں کو نہیں کھوتا تو وہ کھوتا ہوتا ہے پنجاب میں گدے کو کھوتا کہتے ہیں لہذا جو نامناسب چیز کو نہیں کھوتا معلوم ہوا کہ وہ کھوتا ہے اس کی عقل صحیح نہیں ہے یہ کنکر پتھر نہیں پھینک رہا اور اللہ کی محبت کے موتی نہیں تلاش کر رہا اور یہاں سمندر کے کنارے جو ذکر ہوا ہے اس کا کیسٹ ضرور صاحب سے حاصل کر لیجئے گا صاحب بھی بہت رو رہے تھے ان کے زور زور سے رونے کی آواز آ گئی ہے کیسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر عجیب و غریب کیفیت تاریخ فرمائی تھی دعا کرتا ہوں کہ اختر کو میرے پوتوں اور نوازوں کو آپ سب کو آپ سب کے گھر والوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اللہ اپنا ولی بنا دے اے اللہ ہمیں جلد فرما کر نسبت اولیاء عطا فرما یا اللہ نسبت اولیاء یقین عطا فرما یا اللہ نسبت اولیاء عطا فرما یا اور نسبت اولیاء یقین نصیب فرما دے آمین اس کے بعد جہاز کا وقت ہو گیا اور حضرت والا سلام کر کے لاؤنج میں داخل ہو گئے محفل راقم الحرور یعنی ہمارے حضرت والا سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور عبد العزیز سوجی صاحب ساتھ تھے ملفوظات سب آج اختتام کو پہنچے اللہ تعالیٰ اس کی پڑھنے کی برکت سے اس پر عمل بھی نصیب فرما دے حضرت والا کے صدقے میں ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دے اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمارے اندر جو بھی کمی کمزوری ہے اے اللہ ہمیں اس کو دور کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارا پڑھنا سننا قبول فرما لے یعنی ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے اور قبول بھی فرما دے اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیر عطا فرما اے اللہ ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما اے اللہ قیامت تک ان کے درجات متصاعدن متضاعدن متبارکن اے اللہ بڑھاتے رہیے بڑھاتے رہیے دیر ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ